ذات پاک ان کی کہاں اپنی یہ نظر گتھی الٹتی جائے گی جتنا کھپائیں سر بہتر تو سب سے یہ ہے کہ بس اتنا ہم کہیں بادت خدا بزرگ توری سمجھ ماشاء اللہ ہے ذات پاک ان کی کہاں اپنی یہ نظر گتھی الجھتی جائے گی جتنا کھپائیں سر بہتر تو سب سے یہ ہے کہ بس اتنا ہم کہیں بادت خدا بزرگ قصہ تو چار مصرا اس کے قبل مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پیش کیا تھا نعت ہی کا ہے حضرت والا نے بے انتہا پسند فرمایا تھا میں چاہتا ہوں اس کو پھر سے سنا دوں جو جن حضرات نے نہ سنا ہو پچھلی مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت نے اس کو بار بار فرما کہ نہیں پھر پڑھو پھر اس کو پڑھو متاثر ہو اور جہاں بھی میں نے پڑھا لوگوں نے بہت پسند کرنا ہے ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی پھر کھپڑیے ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جس طرف دیکھیے ظلم ہی ظلم تھا رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی جس طرف دیکھیے ظلم ہی ظلم تھا رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی آپ رحمت بنا کر جو بھیجے گئے تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی ساری دنیا تڑپ کی بے چین کی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی ناچ کے حضرت ناچ کے چنچے پیش کرتا ہوں نبی کی نظر کا